حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1863